اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے